میں نے سمجھا کہ اس سے مراد چادروں کے کناروں والی پٹیاں ہیں حتیٰ کہ جب میں نے تہلیسان کی چادریں دیکھی تو مجھے یقین آیا سنن نژ آئی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چودہ